حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی آپ سے ایک رکعت زائد پڑے گئی پھر آپ نے اپنا چہرہ لوگوں کی طرف فرمایا تو لوگوں نے کہا کیا نماز میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا تو انہوں نے آپ کو پوری بات بتائی آپ نے اپنا پاؤں موڑا اور قبلے کی طرف منہ کیا اور دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو اگر نماز کے بارے میں کوئی تبدیلی ہوئی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا نیز فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں وہم پڑ جائے تو وہ بہت زیادہ درست بات معلوم کرے اور اس کے حساب سے نماز مکمل کرے پھر دو سجدے کرے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو